حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک حوض ہے جو کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان کی مسافت کے برابر وسیع ہے اس کا پانی دودھ کی طرح سفید ہے اس کے برتن ستاروں کی تعداد کی طرح بے شمار ہیں اور قیامت کے دن میرے متبعین یعنی امتی سب نبیوں کے متبعین سے زیادہ ہوں گے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار تین سو ایک